حضرت جاب بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ نما نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے تو انہیں موت کی بے ہوشی میں پایا آپ نے انہیں پکارا مگر وہ جواب نہ دے سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا اور فرمایا اے ابو الربیع ہم تمہارے معاملے میں بے بس ہیں ورنہ ہم تو تمہاری زندگی کے خواہش مند ہیں یہ سن کر عورتیں چیخ پکار کرنے لگی جابر بن عتیق انہیں چپ کرانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے تو لیکن جب واجب ہو جائے تو پھر کوئی عورت آواز سے نہ روئے لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول واجب ہونا کیا ہے آپ نے فرمایا موت ان کی بیٹی کہنے لگی ابا جان مجھے تو امید تھی کہ آپ شہید ہوں گے کیونکہ آپ نے اپنا سامان جہاد تیار کر رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے ان ان کی نیت کے مطابق کا ثواب لکھ دیا ہے پھر حاضرین سے پوچھا تم شہادت کسے سمجھتے ہو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارا جانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کے راستے میں مارے جانے کے علاوہ بھی شہادت کی سات صورتیں ہیں تعاون سے مر جانے والا شہید ہے پیٹ کی تکلیف سے مر مر جانے جانے والا والا والا بھی بھی بھی شہید شہید شہید ہے ہے ہے غرق ہو کر کر مرنے دب اندرونی پھوڑے یعنی کینسر سرطان وغیرہ سے مر جانے والا بھی شہید ہے آگ میں جل کر مر جانے والا بھی شہید ہے اور زچگی کے دوران میں مر جانے والی عورت بھی شہید ہے سننے نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو سنتالیس